Bye. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قصہ چل رہا تھا ان ام سلمت سوئلت تسل المر اتمار رجول کیا دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں قالت نام ارشاد فرمایا ہاں ازا کانت کئی سطر جبکہ عورت پگلی نہ ہو جبکہ عورت ہوشیار ہوشیار ہونے کا مطلب ہے کہ پگلی نہ پگلی سمجھتے پاگل اور ایک ہوتا ہے پگلی پگلی اس کی امی کا نام ہے پاگل کی امی کا نام پگلی کہ عورت اس وقت مرد کے ساتھ غسل کر سکتی ہے جب کہ وہ ہوشیار اور وہ دانا ہو رائے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا میں نے اپنے آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقد من مرکن واحد ایک ہی لگن سے ہم غسل کرتے تھے نفیز و الدینہ ہم اس لگن سے پانی بہاتے تھے اپنے ہاتھوں پر حتیٰ نق کی یہاں یہاں تک کہ ان ہاتھوں کو ہم صاف ستھرا کر لیتے حتیٰ نفیزہ علیہ یہاں تک کہ ہم ہا پر پانی بہاتے یہ مسئلہ جو ہا ہا کی ضمیر کس طرف ہے اب آرج یہ فرماتے ہیں جو کہ راوی ہیں حتیٰ نفیزہ علیہ حلوہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے علیہ کی ضمیر یا تو ابدان کی طرف ہے کس کی طرف ہے ابدان کی طرف اور حضور بھی اپنا بدن مبارک دھوتے تھے اور میں بھی اپنا بدن دھوتی تھی ہم پانی بہاتے تھے علیہ الل ابدال ایک تو احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر کس طرف ہو ابدان کی طرف اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ ہو فرج کی طرف ہو یعنی اس کی طرف ہو سطر کی طرف ہو تو اب یہ دو احتمال ہیں اب اتنی بات سمجھ لے کہ فرمایا کہ حتیٰ نفیزہ علیہ الماء یہاں تک کہ ہم اپنے بدنوں پر پانی بہا دیتے یا یہ کہ حتیٰ کہ ہم اپنے شرمگاہ پر پانی بہا دیتے آرج کہتے ہیں لا تذکر فرجن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرض کا ذکر نہیں فرمایا وہ فرض کا ذکر نہیں فرماتی اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرض کا ذکر نہ فرمانا وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہے پردے کی بات ہے یا یہ کہو کہ یہ حیا کی بات حیا کی بات میں جو ہے وہ شرمگاہ کا تذکرہ اور نام بتایا نہیں جاتا حضرت گنگوہی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ کہ لا تذکر و فرجن کہ حضرت ام سلمہ ذکر نہیں فرما رہی تھی فرج کا اور یہ فرض کا جو ذکر نہ فرمانا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ شرم کی بات ہے حیا کی بات ہے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلے کی بات ہے اور مسئلے میں بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتی لیکن ولا تبالی ہے فرمایا کہ فرض کے ذکر کرنے میں ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی وہ فرض کے ذکر کرنے میں وہ پرواہ بھی کرنے والی نہیں تھی اور جو ذکر نہیں فرمایا وہ اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ از خود معلوم ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں مرضی کا ذکر ضروری ہوتا ہے اور بعض ایسی چیز ہوتی ہیں جو خود بخود سمجھ آتی خود بخود سمجھ آتی ہیں اگر اس کی ضمیر جو ہے وہ فرض ہے تو اس کو ذکر نہیں فرمایا اس وجہ سے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ موقع استحیا ہے بلکہ اگر مسئلے کو ذکر فرمانا ہوتا تو لا لاتوبالی ہے اس کی بھی وہ پرواہ کرنے والی نہیں تھی لیکن جو نہیں بتایا وہ اس وجہ سے نہیں بتایا کہ یہ از خود آدمی معلوم کر سکتا ہے اس لیے کہ جو چیز مشہور ہو وہ بمنزل مذکور کی ہوتی اس لیے کہ ابھی معاملہ کیا ہو رہا ہے غسل کا ہو رہا ہے اور غسل جو ہے وہ کس پر ہوگا اعضا پر ہوگا اعضا پر ہوگا اور وہ اعضا اور اعضا میں جو ہے وہ وہ بھی داخل ہے سطر بھی داخل ہے تو انہوں نے ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ شرم کی بات ہے بلکہ اس کی وہ پرواہ نہ کرتی لیکن چونکہ یہ از خود معلوم ہو رہا ہے تو اس لیے اس کا سراہکن ذکر نہیں فرمایا یہ توجہ کی ہے حضرت مولانا رحم اللہ اور یہ اس وقت ہے کہ جب یہ ولا تبالی ہے یہ نسخہ پڑھیں ولا تبالی ہے اور دوسرا نسخہ ہے ولا تبا لہو کا ولا تبا لہو کا یہ تمہارا نسخہ یہاں موجود ہے نون تبا لہو اور ولا تبا لہو کا نسخہ آپ لیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے یہ فرمایا فیض السمائی میں فرمایا ہے مولانا عقل صاحب نے کہ علامہ سندھی یہ فرماتے ہیں علامہ سندھی نے فرمایا یہاں عاشق میں موجود ہے کہ علامہ سندھی یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت ایسی جو کہ چاہتی ہے کہ مرد کے ساتھ وہ مل کے غسل کرے تو وہ ایسی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا ذکر وغیرہ نہ کرے ولا تبالہ اور اپنا اپنی پگلی ہونے کا جو ہے وہ اظہار نہ کرے اپنی پگلی پگلی سمجھتے ہو نہیں بلحا جو ہے ابلاح کی امی ہے یا ابلاح کی معنس ہے کہ وہ اپنے آپ کو امرائے امرات بلحا ہونے کا ثبوت نہ دے اگر وہ ایسی ہے تو پھر وہ مرد کے ساتھ مل کے غسل کر سکتی ہے سمجھے نا یہ دو معنی بیان کیے گئے اب آپ نے پڑھا ہے یہ باب ذکر ترکل المرات نفس ظفر راس سر کی میڑیوں کو کھولنے کو ترک کر دینا جب امرا غسل کرتی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امرا کے اوپر غسل جو ہے اس کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس بیچاری کو بیشتر غسل کرنا پڑتا ہے جناوت کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے اور پھر جب وہ حیض سے پاک ہوتی ہیں تب بھی ان کو غسل کرنا پڑتا ہے تو اب جب اس سے حیض سے پاک ہوئیں یا جنابت سے پاک ہوئیں تو ان کے سر کی مینڈیاں جو ہوتی ہیں مینڈیاں ہوتی ہیں بھائی اشار المضفور وہ جو کہ بٹی ہوئی بال ہوتے ہیں اس کو مینڈیاں کہتے ہیں یہ پہلے دیہاتوں میں رواج ہوتا تھا اب تو نہیں ہے ہے چلو ہے تو ہے ہے تو اچھی بات ہے تو یہ پوچھا کہ میری مینڈیاں بڑی کس کے باندھی ہوئی ہوتی ہیں کیا جب غسل کرنا ہوتا ہے چاہے وہ غسل غسل حیض کا ہو چاہے غسل جو ہے وہ غسل جنابت کا ہو تو کیا ہر موقع پہ میں ایک ایک کر کے اپنی مینڈیوں کو کھولوں گی حضور نے فرمایا اللہ کھولنے کی حاجت نہیں ہے جبکہ اس کی جڑیں تر ہو جائیں بالوں کی جڑیں کیا ہو جائیں تر ہو جائیں آئی نا بات سمجھ تو یہ فرمایا کہ انی امرات شدید ذفیرت راسی کہ میرے راز کی ذفیرت بہت سخت بٹی ہوئی ہوتی ہیں کیا میں افان افانقزا کیا میں ان کو کھول سکتی ہوں ان دا غسلها من الجنابت قال انما يكفي كي ان تعسيا على راسك ثلاثه حسايات کہ اپنے سر پر تو تین لپ پانی کا ڈال دو لپ ایک اس کو یہ نہیں تین تین لپ پانی ڈال دو بس پھر تو پھر بات ہی کیا ہے پھر تو سب ٹھیک ہو جائے گا مین مائن سما تفزی نہ اللہ جیسا دیکھی اس کے بعد اپنے جسم پر تم پانی کو بہا دو جی بھائی Thank you. وسلم حجت الوداع فاعل الجن فاعل ثم قد وانا عائد فلم اتو بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت مكه فقال فقال انت زيراتك وانت شتي وعلمي من حج ودائما فقالت یہ دیکھو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک راوی اشہب وہ بیان کر رہے ہیں مالک سے اور امام مالک دو آدمیوں سے بیان کر رہا ہے ایک ابن شہاب سے اور ایک ہشام ابن عروا سے فرماتے ہیں کہ اشہب کی روایت وہ ابن شہاب سے ہے وہ ان کی اشہب کی روایت جو ہے وہ ہشام ابن عروا سے ہے تو اشہب کی روایت ہشام ابن عروا سے یہ غریب ہے بلکہ مشہور روایت جو ہے ہے ان مالک ان ابن شہال مشہور کیا ہے ان مالک ان ابن اور اگر آپ مالک ان حشام ابن عروا لیں گے تو یہ روایت جو ہے یہ سند جو ہے یہ منفرد ہے متفرد ہے اور اس کی موافقت نہیں ہے تو حدیث اس طریقے سے غریب ہو جاتی ہے اور یہ غرابت جو آئی ہے یہ اشہب کی وجہ سے آئی ہے اگر اس میں سے ہشام ابن عروہ کو نکال دیں ان ابن شہاب ان عروہ کہہ دیں تو یہی روایت بالکل صحیح ہو جائے جی بھائی اس میں ایک بات بتائی کہ حضرت صدیقہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی انفزی را سکے سر کی مینڈیاں ان کو کھول دو اور غم تاشتی اور کنگھی کر لو کنگھی کر لو اور بس جو ہے طواف بھی مت کرو اور صفا اور مروہ کے درمیان سائی بھی مت کرو صفا اور مروہ کے درمیان سائی کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ یہ جو عمرہ ہوتا ہے اس میں طواف مقدم ہوتا ہے اور سائی مؤخر ہوتا ہے اور جو ہے نا صفا اور مروہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آج سے تقریباً چالیس سال پہلے پینتیس سال پہلے پینتیس پینتیس سال پہلے سفر ہمارا ہوا اور حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم آ رہے تھے تو صفا اور مروہ کے پاس سے گزر کے جانے لگے میں نے کہا حضرت یہ تو مسئلہ ہے کہ مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے تو فرمایا کون کہتا ہے کہ یہ صفا مروہ مسجد <laughs> تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت طواف بھی نہیں کیا تھا چونکہ طواف جو پہلے ہے وہ نہیں کیا تو صفا اور مروہ کے درمیان سائی بھی نہیں کی ورنہ صفا و مروہ جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے وہ اب سعودی کچھ آگے کر کے مسجد میں ملا لے تو یہ دوسری بات آئی نا سمجھ میں تو اب یہ فرمایا کہ ایسا کرو بالوں کو کھول لو مینڈیوں کو کھول لو اور کنگھی کر لو اور انتظار کرو اور چنانچہ جب وہ فارغ ہوئیں تو حضرت الرحمٰن نے بن ابھی بکر کو بھیجا کہ ان کو تنعیم لے جائیے تنعیم جگہ ہے جس کو آج کل مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں وہاں لے جائیے اور وہاں سے احرام باندھ کے لے آئیے جو چنانچہ ایران باندھ کی ہے تو انہوں نے عمرہ ادا کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ عمرہ جو تمہارا قضا ہو گیا تھا اصل میں وہ عمرے کا ایران باندھ کے آئی تھی وہ جو عمرہ تمہارا قضا ہو گیا تھا اس کی جگہ پہ اب یہ عمرہ ہو جائے گا اتنی بات سمجھیے نا ایک بات تو یہ فرمائی اب یہاں پر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ بال کھول دو میڈیاں کھول دو اور بال کھولنا اور میڈیاں کھولنا پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ چونکہ بلوہ عام ہے خواتین کے لیے ابتلا عام ہے تو اس لیے یہ کافی ہے ان کے لیے کہ بالوں کی جڑیں وہ گیلی کر لیں بس کو کھولنا ضروری نہیں ہے اور یہاں حضور نے فرمایا کھول لیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر جنابت کا غسل ہو یا حیض سے پاک ہونے کا غسل ہو تو اس وقت مینڈیاں نہیں کھولی جائیں گی اور جب احرام کا غسل ہوگا تو اس وقت مینڈیاں کھولی جائیں گی چنانچہ بظاہر قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے اس لیے کہ وہ تو ابتلاء عام ہے دو چیزیں جو ہے نا حیض کا غسل اور اسی طریقے سے جو ہے جناب کا غسل تو ہے ابتلاع عام ہے اور اس کا احرام کا غسل یہ عمر میں ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے اس میں تو ابتلا نہیں تو اس کے لیے بینڈیاں کا کھولنا ضروری ہو چنانچہ یہی قول ہے بعض تابعین کا اور یہی ایک قول ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کا رحم اللہ کا ایک قول ہے باقی تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو کہ حسن جناب باقی سب کیا کہتے ہیں جس میں ایم صلاح بھی داخل ہیں پوری مخلوق داخل ہے وہ چند وہ تھے تابعی اور ایک قول ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کا باقی پورے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ماجرہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ غسل جنابت اور غسل وہاں پر کو نہیں کھولا جاتا اور یہاں پر بھی کھو نہیں کھولا جائے گا اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس کا کھولنا مستحب ہے اس لیے یہ کھل جائیں گی ذرا صفائی اچھی ہو جائے گی اور اس میں کوئی جگہ جو ہے وہ گیلی ویلی نہیں رہے گی جی بھائی پانی کسی برتن سے کسی اسی برتن کو انڈیل کے پہلے دونوں ہاتھ آپ دھوتے تھے جی پھر آخر کار اپنے جسد اطہر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 بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه کان یو شر آپ اپنے سر مبارک کو پانی پلا دیتے تھے پانی پلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جڑوں میں مبالغے کے ساتھ پانی پہنچاتے تھے تشریف کو میں نے پلانا آپ پانی سر کی جڑوں کو خوب پانی پلا دیتے تھے یعنی جڑیں گیلی فرما لیتے جی میں بھگوت کی مایا تو لوگ کہنے لگے کوئی یہ کہنے لگا کہ میں ایسے ایسے غسل کرتا ہوں میں ایسے ایسے غسل کرتا ہوں فرمایا حضور نے جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے سر مبارک پر تین دفعہ پانی بہا دیتا جی وہ بڑا چوڑا لمبا چوڑا غسل جو ہے وہ ٹھکانے کا جیسے تم بیان کرتے ہو وہ تم جانو میرا تو یہ ہے کہ میں اپنے سر مبارک پر تین دفعہ پانی کو بہا دیتا ہوں جی یہ حیض غسل کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون آئیں انہوں نے حضور سے پوچھا ان غسل اپنے غسل کے بارے میں من الحیض فاخ برہا کیف تخت حضور نے فرمایا کس طریقے سے غسل کا اب ایسی وہ غیر سمجھدار تھیں کہ سمقالہ خزی پھر حضور نے فرمایا کہ خضو فرصتن فرستن فرستن فرستن یہ تینوں حرکات اس کے اوپر جائز ہیں اور فرسا کہتے ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں پھایا پھے الفا ہے یا تو اس کو لے لو روئی کا ایک ٹکڑا اب اس کے پیچھے مت پڑو لے لو روئی کا ایک ٹکڑا اور یہ فرسہ کا من ٹکڑا روئی کا ہو من یعنی روئی کا ٹکڑا لے لو اور فرسہ کا مانا روئی کا ٹکڑا ہو اون کا ٹکڑا ہو سوت کا ٹکڑا ہو یا روئی کا ٹکڑا ہو وہ تم لے لو اور اس پر کچھ تھوڑی سی مشک مل مشک امبر کستوری مشک ایک بڑی اچھی خوشبو ہے آج کل تو اس کی پیدائش ہی ناپید بہت ہی قیمتی اور عرب اس کو استعمال کیا کرتے تھے چنانچہ مشک لے لو تو علماء نے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کیا ہے کہ وہ سادگی کا زمانہ تھا اور مشق و انبر کستوری جو ہے وہ تو ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو داد عیش دیتے ہیں وہاں کستوری کیا تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مسک نہیں مسک ہے مسک کہتے ہیں چمڑے کے ٹکڑے کہ چمڑے کا ٹکڑا لے لو اس کے اوپر مذکورہ بالا چیزیں وہ پیچھے جو ہے اس کے اوپر پھایا رکھ لو اور اس سے وہ مقام دم جو ہے اور جس جگہ پہ دم لگا ہوا ہے اس کو صاف کر لو دھو لو صاف لو صاف کرنے کے بعد پھر کر لو غسل کر لو تو فرصتاً ایک روئی کا ٹکڑا لے لو مم مسکن اس کے اوپر مشک لگا لو کستوری لگا لو یا یہ ہے کہ لے لو تم چمڑے کا ٹکڑا اس کے اوپر روئی اون وغیرہ رکھ دو فتح ہیری بہا اس سے مقام کو رگڑ لو اور اس سے تہارت حاصل کر لو کھارت کیسے تہارت حاصل کروں گی رقا حضور نے مردہ فرما لیا اس طریقے سے اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کپڑا تھا حضور نے کپڑا اپنے منہ مبارک کے سامنے حیا کی حیا کی وجہ سے کپڑا صاحب نے کر لیا اور یہ فرمایا کہ خدا کی بندی پاک کر لے اپنے آپ کو پھر بھی نہیں سمجھی تو حضرت صدیق عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پکڑا اور کھینچ کو اور کہا کہ اللہ کی بندی تو سمجھتی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو رگڑ لو اور پانی سے بہا کے گھر چلی جاؤ تو یہ مقصد ہے تو یہ فرمایا کہ سم قال خوشی فرسطن لے کہ لے لو تم روئی کا ایک ٹکڑا روئی کا ایک کتاب یا اون کا ایک کتاب یا سوت کا ایک کتاب یا چمڑا لے لو اس کے اوپر روئی وغیرہ رکھ لو من مسکن مسک جو ہے وہ پھر چمڑے کو کہیں گے بھی چمڑا ہو دوسری توجہ جو کی گئی ہے اور مسک کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے اس زمانے میں خوشبو کا تو بہت رواج تھا چنانچہ ایک خوشبو تھی جس کا نام تھا زریرہ بر وزنی شریرہ زریرہ اس کا نام زریرہ تھا بہت اچھی مشک تھی اور مختلف قسم کی مشکیں ہوتی تھیں اور وہ لوگ استعمال کرتے تھے یہ کہنا کہ یہ کام جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو فضولیات میں پڑھتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے صحابہ حضرات استعمال کرتے تھے خواتین بھی استعمال کرتی تھی فتح قالت و بہا میں اسے کیسے پاکی حاصل کروں گی فس تطر قضا حضور اس طریقے سے پردے میں پردہ حضور نے اس طریقے سے پردہ کر لیا کہا کہ کپڑا تھا تو حضور نے چہرے انور کے سامنے رکھ دیا شن بھیا کی وجہ سے بہا سب مقال سبحان اللہ تری پھر کہا کہ اللہ پاک ہے ارے اپنے آپ کو پاک کر لے بیا قالت عائشہ فجزبت المرا تھا میں نے عورت کو اپنی طرف کھینچا بکل تو تبئی نبیہ اثر دم کہ اس کپڑے کو اس فائرے کو اور اس فرسہ کو تم دم کی جگہ پر اس کو پیچھے لے آؤ تبینہ اثر دم دم کے اثر کے اوپر اس کو مل لو میں نے اسے یہ کہا تو پھر وہ خاتون وہاں سے ہٹی جی بھائی شابش جی آدمی جہاں غسل کر رہا ہے اگر ایسا مقام ہے کہ پانی بہہ جاتا ہے فوراً تو پاؤں وضو جو کرتا ہے اسی کے ساتھ پاؤں بھی دھو لے پھر غسل کر لے غسل کرنے کے بعد فارغ ہو جائے لیکن اگر دیکھے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے تو باقی وضو تو پورا کر لے اور غسل بھی کر لے اور آخر میں اپنے کو جی پھر یہ شمال سے چونکہ استنجا فرمایا تھا تو پھر اس کو زمین پر خوب شدت سے دلک کیا ملا اور بات یہ ہے کہ زمین پر ملنے سے وہ جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس سے جو نجاست کا اثر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے دوسرے الفاظ میں یوں بھی آپ کہہ دیجیے کہ وہ جو جراثیم ہے وہ سب سب کیا ہو جاتے ہیں ختم جی جی آپ کو منڈیل پیش کیا گیا حضور کے معمول دونوں قسم کے ہیں آپ نے مندیل استعمال بھی فرمایا ہے اور رد بھی فرما دیا ہے یہ بتانے کے لیے اس استعمال کرنا جائز اور کوئی ضروری نہیں جی يقول ثبت عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ياكل او ينام وهو جنوب توضا زاد عمرو في حديثه وجوءه للصلاه. جي. باب اتسال الجنون على غسل يديه. اس میں زیادتی ہے وہ مزہ آپ نے مزمزہ فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو دھو لینا عام طور پر کھانا کھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا جبکہ خاص طور پر آدمی جنابت کی حالت میں تو وہ تمز مزہ اور حضور نے مز بھی فرمایا دار پتری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس کے رجال سے کات جيبه باب اقتتال الجنوب على غمس يديه اذا اراد ان ياكل او يشرب وبه قال اخبرنا سويد بن مسلم قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنوب توقع واذا اراد ان ياكل او يشرب قال غسل يديه ثم ياكل او يشرب جی۔ ادا توجہ اگر کوئی وضو کر لے تو سو سکتا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے وہ آگے آ بھی رہے کہ جس گھر میں جو نبی آدمی اور اور بھی چیزوں کا ذکر ہے تو جو نبی کا مطلب وہاں یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ہر وقت جو نبی رہتا ہے اور اس کو نماز کی بھی پرواہ نہیں جی یہ ہے نا بھائی توجہ وقصل الزک یہاں وہ ہے بھائی یہاں یہ سمجھ لیں کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے یہی روایت بعض دوسری کتابوں میں ہے اس میں ذکر اس میں یہ ہے کہ ذکر کا یا کا و توجہ تو وہاں اقسل ذکر کا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے استنجا مقدم ہے اور وضو کیا ہے موخر اور اس ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کر لے پھر استنجا کرے تو یہ بتایا کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق ذکر کے لیے اور بعض دوسری روایات میں یہ ہے کہ ایک صرف زکر کا مقدم ہے و توجہ یہ وقف ہے ترتیب وہاں ملحوظ ہوگی یہاں نہیں ہوگی جی بھائی ہماری اذان ہو رہی ہے اچھا بھیا